بائیس سیکنڈ جو بھی خدا سے ملتا ہے وہ اس کے ساتھ کچھ نہیں باندھتا وہ جنت میں داخل ہوا اور جو اس سے ملتا ہے وہ آگ کا اشتراک کرے گا